سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا جس نے آج رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو وہ قبر میں داخل نہ ہو پس سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر میں داخل نہ ہوئے حدیث نمبر بتیس سو اکسٹھ مسند احمد